الحمد لله الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل فكبره تكبيرا اللهم صل على محمد وعلى آله کما صلی تعالیٰ ابراہیم والا عد ابراہیمہ کامی بار تالا محمد والا آل محمد کم بار ابراہیم ابراہیمہ والا إنك ان کا أما بعد باد بلاہ من الرجيم بسم اللہ الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اے ایمان والو تم اللہ سے اس طرح ڈرو جس طرح ڈرنے کا حق ہے تمہیں موت بھی حالت اسلام پر آئے میرے بھائیوں جس آیت مبارکہ کی تلاوت و سماعت کا شرف حاصل کیا گیا ہے اس میں اللہ تعالی نے ایمان والوں کو اس طرح ڈرنے کا حکم دیا ہے جو ڈرنے کا حق ہے اور اپنی پوری زندگی ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے گزارنے کی تلقین کی گئی ہے عمومی طور پہ ڈرا اس سے جاتا ہے جس کا مزاج سخت ہو لہجہ تلخ ہو اور شکل ڈرونی ہو جبکہ اللہ تعالی کی آواز بڑی سریلی رسیلی دلکش اور دل نشین ہے اور وہ ذات کے اعتبار سے بھی بڑے خوبصورت با کمال اور صاحب جمال ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے ان اللہ جمیل یحب الجمال اللہ تعالیٰ بڑے خوبصورت ہیں اور وہ حسن و جمال کو پسند کرتے ہیں حضرت موسا علیہ السلام کو کوہ تور پہ جب اللہ سے ہم کلام ہونے کا شرف حاصل ہوا تو سوچنے لگے جس کی آواز اتنی سریلی رسیلی دلکش دل نشین ہے اس کی ذات کتنی حسین ہوگی عرض گزار ہوئے پرور دکھار مجھے اپنا آپ دکھائیے میں آپ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں جواب ملا موسا اس فانی دنیا میں فانی وجود اور فانی آنکھوں کے ساتھ کوئی مجھے دیکھ نہیں سکتا لیکن تمہارے احساسات و جذبات قابل قدر ہیں اس لیے جس پہاڑ پہ کھڑے ہو اس کے دوسرے حصے پہ اپنی نگاہ مرکوز کر دو میں اس پہ اپنے جلال کی چند شوائیں ڈالنے والا ہوں اگر یہ اسے برداشت کر گیا اپنی جگہ قائم رہا تو آپ بھی مجھے دیکھ سکیں گے ارشاد باری تعالی ولما جا موسا لمی قاتنا وکلمہ ربہ قال رب ارنی انظر الیک قال لن ترانی ولكن انظر الى الجبل فاين استقر مكانه فسوف ترانی فلما تجلى ربہ للجبل خرا موسا فلم آپ لیک وانا ول موم جب موسا علیہ السلام مقررہ وقت اور مقررہ جگہ پہ آئے ان کے رب نے ان سے کلام فرمایا عرض کیا پروردگار مجھے اپنا آپ دکھائیے میں آپ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں فرمایا تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے ہاں اس پہاڑ پہ نظر رکھو اگر یہ اب میرے جلال کی چند شعاؤں کو برداشت کر گیا اپنی جگہ پہ قائم رہا تو پھر آپ ہی مجھے دیکھ سکیں گے اور جب پروردگار نے پہاڑ پہ آپ نے جلال و جمال کی تجلی فرمائی تو اسے ریزہ ریزہ کر دیا اور موسا علیہ السلام یہ منظر دیکھ کے بے ہوش ہو گئے جب افاقہ ہوا تو عرض کیا آپ کی ذات پاک ہے میں آپ کے حضور طائب ہوتا ہوں وہ اول المومنین میں ابتدا سے یا پر ایمان لانے والا ہوں خوبصورت چیز سے ڈرا نہیں جاتا خوبصورت چیز کو دیکھنے کی چاہت کی جاتی ہے اس کے قرب اور نزدیکی حاصل کرنے کی جد و جہد کی جاتی ہے تو اللہ سے ڈرنے کا مقصد یہ ہوا کہ اس کی پکڑ اور گرفت کے خوف سے اس کی ناراضگی والے کاموں کو ترک کر دینا اور اس کا قرب اور نزدیکی حاصل کرنے کے لیے اس کی رضا والے کاموں کو اختیار کر لینا میرے بھائیوں ہمارے گھر یہ نہیں جس میں ہم شب و روز بسر کر رہے ہیں ہمارا وطن یہ نہیں جس میں ہم چل پھر رہے ہیں ہمارا حقیقی گھر ہمارا آبائی وطن تو وہ جنت ہے جس میں ہمارے ماں باپ حضرت آدم علیہ السلام اور سیدہ ہوا علیہ السلام کو آباد کیا گیا تھا جب اللہ تعالیٰ نے اپنی مشیت کے تحت وقتی طور پہ انہیں جنت سے نکالا وہ افسردہ ہوئے تو انہیں یہ خوشخبری سنائی فرمایا فَإِمَّا يَاتِ جَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَابِعَ هُدَايَ فلا خوف علیہم ولا هم یزنون تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے گی جو اس ہدایت کی راہ کو اپنا لے گا نہ تو اسے کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ کسی غم میں مبتلا ہوگا وہ ہدایت اللہ کا قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس میں ہر اس کام سے بچنے کی تلقین کی گئی جو اللہ کی ناراضگی کا سبب بنتا ہو اور ہر وہ عمل کرنے کی ترغیب دلائی گئی جو اللہ کی رضا کا موجب بنتا ہو کوئی ایسا معاملہ نہیں جس کو قرآن اور حدیث میں بیان نہ کیا گیا ہو لیکن سب سے زیادہ توجہ قرآن اور حدیث میں اللہ کی عبادت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پہ مبزول کروائی گی اللہ کی حاکمیت کو مانو اللہ کی بادشاہت کو تسلیم کرو اس کی عبادت میں کسی اور کو شریک نہ بناؤ وہ عبادت کے لائق اکیلا ہے اسے توحید کہا جاتا ہے قرآن مجید کی ایک سو چودہ صورتیں ہیں جن میں کوئی صورت ایسی نہیں کہا وہ صورت البقرہ سورہ آل عمران جیسی لمبی لمبی صورتیں ہوں یا صورت العصر اور صورت جیسی چھوٹی چھوٹی صورتیں ہوں جس میں توحید کی تلقین نہ کی گئی ہو ان صورتوں میں سے ایک صورت کو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کے نام نامی اس میں گرامی سے موسوم کر کرتے ہوئے اس سورہ مبارکہ کا نام رکھا ہے سورہ محمد اس میں توحید کے کلمے کو بیان کیا گیا فرمایا فالم لا الہ الا اللہ اس بات کو ذہن نشین کر لو پلے باندھ لو دل و دماغ میں بٹھا لو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے صرف اللہ کی عبادت کر لینا توحید نہیں اور غیر اللہ کی نفی کر کے غیر اللہ کا انکار کر کے اللہ کا اقرار کرنا یہ توحید ہے لا الہ کوئی الہ نہیں پہلے میں نفی کی لا الہ کوئی الہ نہیں کوئی داتا نہیں کوئی حاجت روا نہیں کوئی مشکل کشا نہیں کوئی بگڑیاں بنانے والا نہیں کوئی فریادیں سننے والا نہیں کوئی اولاد دینے والا نہیں کوئی رزق دینے والا نہیں کوئی زمین کا فرش بچھانے والا نہیں کوئی آسمان کی چھت بنانے والا نہیں کوئی سورج چاند ستاروں کے فانوس جلانے والا نہیں کوئی ہوا چلانے والا نہیں کوئی دریا بہانے والا نہیں کوئی فصلیں اور باغات اگانے والا نہیں اور کوئی رزق مہیا کرنے والا نہیں اللہ سوائے ایک اللہ یہ مسلمہ حقیقت ہے کہ باقی سب مخلوق ہیں صرف اللہ خالق ہے باقی سب مملوک ہیں صرف اللہ مالک ہے باقی سب مرزوق ہیں صرف اللہ رازق ہے باقی سب کھاتے ہیں صرف اللہ کھلاتا ہے باقی سب پیتے ہیں صرف اللہ پلاتا ہے باقی سب پہنتے ہیں صرف اللہ پہناتا ہے باقی سب سوتے ہیں صرف اللہ سلاتا ہے باقی سب منگتے ہیں صرف اللہ داتا ہے باقی سب حاجت مند ہیں صرف اللہ حاجت روا ہے باقی سب مشکلات کا شکار ہے صرف اللہ مشکل کشا ہے باقی سب گدا ہے صرف اللہ بادشاہ ہے فرمایا یا الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحمید اے لوگو تم سب اللہ کے در کے اب بھکاری ہو صرف اللہ غنی اور بے پرواہ ہے اور عبادت اس کی ہوتی ہے جس نے کچھ کیا ہو جو کسی کا محتاج نہ ہو جو ساری دنیا کو عطا کرتا ہو کسی سے کچھ مانگتا نہ ہو سو بدو اور رب الزی خالقکم کا کم قبلکم لعلکم کم لال سکون اللذی جعل لکم الارض فراشا وسماء بنا وانزل من السماء ایمان فاخرج به من السمرات رزقا لکم فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون اے لوگوں اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا آسمان کو چھت بنایا آسمان سے بارش نازل کر کے زمین سے تمہارے لیے انواع و اقسام کے پھل پیدا کر کے تمہیں رزق مہیا کیا اور جب جانتے ہو یہ سارے کام اللہ نے کیے ہیں اور کوئی دوسرا اس میں شریک نہیں تھا تو یہ جانتے ہوئے اس کی عبادت میں دوسروں کو شریک کیوں ٹھہراتے ہو مولانا حالی فرماتے ہیں کہتے ہیں ذات واحد عبادت کے لائق ہے ذات واحد عبادت کے لائق دل اور زباں کی شہادت کے لائق اوسی کے ہے کے لائق اوسی کی ہے سرکار خدمت کے لائق لگاؤ تو لو اپنی اوسے لگاؤ جھکاؤ تو سار اس کے آ آگے جھکاؤ اسی پر ہمیشہ بھروسہ کرو تم اسی کی محبت کا سدا دم بھرو تم اسی کے غضب سے ڈرو گر ڈرو تم اسی کی طلب میں مرو گر مرو تم مبرہ ہے شرکت سے اس کی خدائی نہیں اس کے آگے کسی کی بڑائی عبادت اللہ کی اور اطاعت رسول اللہ کی عبادت اللہ کی اور طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیونکہ اللہ کو وہی عبادت اچھی لگتی ہے اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اعلان کروایا فرمایا قل ان کن تم تو ہبون اللہ فتح یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والوں میں آپ منادی کروا دیں اعلان کروا دیں انہیں آگاہ فرما دیں کہ تمہارا رب یہ کہتا ہے اگر تم اللہ سے محبت اور اور پیار کرتے ہو اس کا قرب نزدیکی چاہتے ہو اس کا ایک ہی راستہ ہے فتح میری عبادت کرو میری فرما برداری کرو میری تابعہ داری کرو عبادات معاملات خوشی کے لغمی کے لمحات میں ادھر ادھر جھانکنے کی بجائے اور میرے اسوا پہ توجہ مبزول رکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کس طرح کی جاتی ہے ہمارے اسلاف صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے ہمیں اس کا طریقہ بتا دیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرمانے کے لیے ممبر پہ تشریف لائے مسجد نبی کا سین کھچا کھچ بھرا ہوا ہے باہر سے آنے والے لوگ جگہ کی تلاش میں ادھر ادھر گھوم رہے ہیں آپ نے لوگوں کو ادھر ادھر چلتے ہوئے دیکھا تو فرمایا اجلسو بیٹھ جاؤ جو جہاں کھڑا تھا وہیں بیٹھ گیا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ابھی دروازے سے داخل ہو رہے تھے ایک قدم اندر ہے ایک قدم باہر ہے نبی کا حکم سن لیا کہ آپ نے فرمایا ہے بیٹھ جاؤ وہی بیٹھ گئے اتنی ہمت نہ کی کہ باہر والے قدم کو اندر کر لیں یا اندر والے قدم کو باہر کر لیں کچھ دیر کے بعد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو آج جوتوں کی جگہ پہ بیٹھے ہوئے دیکھا تو فرمایا تعال یا عبداللہ بن مسعود عبداللہ بن مسعود آگے آ جاؤ آپ کا حکم ملا تب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے اس جگہ سے حرکت گرمی بڑی شدت کی مسجد نبی کا سہن کچا تھا گرمی کی حدت اور شدت سے بچنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی نالین مبارک پہن کے نماز پڑھ رہے تھے اور صحابہ کرام بھی جوتے پہن کے نماز پڑھ رہے تھے اسنا نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نالین مبارک کو اتار کے ایک طرف رکھے صحابہ کرام نے بھی اپنے اپنے جوتے اتار دیے نماز مکمل ہوئی تو آپ نے پوچھا محم تمہیں جوتے اتارنے پہ کون سی چیز نے مجبور کیا عرض کرتے ہیں رئینا الکیتنا علیک فالکینا نے آلنا اللہ کے محبوب ہم نے آپ کو نالین مبارک اتارتے ہوئے دیکھا تو ہم نے بھی اپنے اپنے جوتے اتار دیئے فرمایا انہ جبرائیلا اتانی فاخبرنی انہ فیہ معقاظرن میرے پاس تو جبرائیل علیہ السلام آئے انہوں نے بتایا نالین مبارک کے نیچے کوئی ناپسندیدہ چیز لگی ہوئی ہے اور میں نے تو نالین حسین اس لیے اتارے تم جوتے اتارنے سے پہلے اور اس کی وجہ تو پوچھ لیتے شمع نبوت کے پروانے عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول آپ کا عمل دیکھ کے اگر وجہ پوچھتے تو ایمان کیسا ہوتا اور ایمان تو یہ ہے نبی جو کہہ دے سار تسلیم خم اور نبی جو کر کے دکھائے اور اس پہ فوری طور پہ عمل کیا جائے حضرت ابو طلحہ انصاری کے گھر میں شراب کا دور چل رہا تھا شراب اس وقت حرام نہیں ہوئی تھی حلال تھی حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں ان میں کام عمر تھا اس لیے ساکی کی ذمہ داری مجھے سونپی گئی میں جام بھر بھر کے لوگوں کے سامنے پیش کرتا اور لوگ جام پہ جام لڑھائے چلے جاتے کہ اتنے میں منادی ہوئی یا یوہناس شراب حرام کر دی گئی ہے اب بس جہاں جام تھا وہی رک گیا حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو طلحہ نے مجھے کہا یا آنا سو اخرج فاہرے کہا اے انس جلدی کرو یہ مٹکا جس میں شراب رکھی ہوئی ہے اسے باہر لے جاؤ اور گلی میں بہا دو میں نے مٹکا اٹھایا گلی میں بہا دیا یہی منادی دوسرے لوگوں نے بھی سنی اور انہوں نے بھی مٹکے نکال کے گلیوں میں بہا دیے چاند لمحوں کے بعد فجرات فی سیکا کل مدینہ مدینے کی گلیوں میں شراب اس طرح بہ رہی تھی جیسے برسات کا پانی بہ رہا ہو مصور کھینچ وہ نقشہ اور جس میں یہ صفائی ہو ادھر فرمانے محمد ہو ادھر گردن جھکائی ہو کہتے ہیں بڑی ظالم چیز ہے آٹوں کو لگ جائے تو پھر چھوٹتی نہیں لیکن ایمان والے کے سامنے اگر نبی کا فرمان آ جائے تو پھر دیر بھی نہیں لگاتی ایمان والوں کی کیفیت کیا ہے فرمایا انما کون قول المؤمنین رسول ایمان والوں کی بات تو یہ ہے جب انہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرح بلایا جاتا ہے تاکہ ان کے درمیان وہ فیصلہ کریں تو وہ کہتے ہیں ہم نے سن لیا صرف سنا ہی نہیں بلکہ مان بھی لیا ہے ہمارے اسلاف اللہ کی توحید پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر کامل ایمان اور یقین رکھتے تھے اور وہ اللہ کی عبادت کرتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کیا کرتے ان کا متمع نظر ایک ہی تھا ہمارے دل و دماغ رسول کی محبت سے معمور ہو جائیں اور ہمیں اللہ اپنی رضا عطا فرما دے کہنے والا کہتا ہے صحابہ کا مطمئن نظر یہ تھا نہ ہم سی موزار اے الہ مانگتے ہیں اللہ مال و دولت کی تو اسے طلب نہیں تو نے بڑا نواز رکھا ہے نہ ہم سی موزار اے الہ مانگتے ہیں نہ ہستی شوکت نما مانگتے ہیں فقط ایک تجھ سے دعا مانگتے ہیں محمد محمد کے ڈر کی قضا مانگتے ہیں کوئی اپنی غربت پہ رہتا ہے پورنم کسی کو طلب جاؤ حشمت کی ہر دم کوئی مائل شانو اشوکت مگر ہم مدینے میں تھوڑی سی جا مانگتے ہیں کوئی جانے کیا کوئی جانے کیا ہم کیا مانگتے ہیں فقط الہ سے حبیب الہ مانگتے ہیں اللہ تو ہمیں بھی یہی جذبہ عطا فرما دے یہی سرات مستقیم ہے یہی شاہراہ بہشت ہے اسی راستے پہ چلتے ہوئے ہم اپنے آبائی گھر موروسی وطن اور جنت تک پہنچنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں میرے بھائیوں ہمارے جو گھر ہیں ہماری جو جگہ ہے وہ بڑی قیمتی ہے سنا ہے کراچی میں بڑے بڑے سرمایہ دار موجود ہیں صرف کراچی شہر کے سرمایہ داروں کی بات نہیں لاہور کے سرمایہ داروں کی بات نہیں پاکستان کے سرمایہ داروں کی بات نہیں ایشیا کے سرمایہ داروں کی بات نہیں یورپ اور امریکہ کے سرمایہ داروں کی بات نہیں مشرق وسطی کے سرمایہ داروں کی بات نہیں اور پوری کائنات کے سرمایہ داروں کا سرمایہ اور دولت اکٹھی کر لی جائے اور وہ جنت کی زمین کی ایک گز کی قیمت نہیں بڑھ سکتی نات کے وہی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہمارے آبائی گھر کا تعارف کرواتے ہوئے فرمایا مول رازع سوت فی الجنہ خیر من الدنیا وما فیہا اور جنت میں ایک کوڑے کی جگہ گاز کے برابر جگہ اور پوری دنیا کے مال و اسباب سے زیادہ قیمتی ہے اور وہاں بننے والے گھر کچی مٹی سے اور ریت کے بلاکوں سے نہیں بنے اب بلکہ سونے اور چاندی کی اینٹوں سے بنے ہیں جنہیں ہیرے اور جواہرات سے اور مرسہ کیا گیا ہے ایسا مقام جہاں خوشیاں ہی خوشیاں جہاں راہتے ہی راہتے جہاں سکون ہی سکون اور جہاں نیمتے ہی نیمتے ایسی نیمتے جن کے بابت اللہ فرماتے ہیں فلا تعلم نفس تعالم لهم من قرۃ اعین جزام بما كانوا یا کوئی شخص ان نعمتوں کی بابت جان ہی نہیں سکتا جو اللہ نے ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک اور دلوں کی رات کے لیے چھپا رکھی ہے یہ کیے بدلا مال کا جو وہ کیا کرتے تھے ایسی نیند ایسی راہتے ایسا آرام ایسا سکون جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے نا اللہ ہمیں بھی اس کی توفیق عطا فرمائے باشعور لوگ اپنی آبائی وراثت کبھی نہیں چھوڑا کرتے اور میرے بھائیو جنت ہماری آبائی وراثت ہے اور اس کو نہیں چھوڑنا اس کے کے لیے کمر بستہ ہو جانا ہے اللہ کی عبادت کرنی ہے رسول اللہ کی اطاعت کرنی ہے ایک ہاتھ میں اللہ کے قرآن کو تھامنا ہے اور دوسرے ہاتھ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو تھامنا ہے اور اسی پہ چلتے ہوئے انشاءاللہ العزیز جنت کے حصول میں کامیاب ہونا ہے اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرما جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے نا اور ان نعمتوں سے مستفید ہو رہیں گے اچانک اللہ رب العزت ان سے پوچھیں گے جنتیوں کچھ اور بھی چاہیے حیران ہوں گے میں ڈوب جائیں گے اور عرض کریں گے پرور دگار علم وجوہ کیا آپ نے ہمارے چہروں کو تازہ نہیں بنا دیا روشن اور منور نہیں کر دیا علم الجنہ کیا آپ نے ہمیں جنت میں داخل نہیں کر دیا کیا آپ نے ہمیں جہنم سے نجات عطا نہیں فرما دی اس سے زیادہ بلا ہم کیا مانگ سکتے ہیں کیا طلب کر سکتے ہیں کس چیز کی خواہش کر سکتے ہیں گفتگو اللہ رب العزت اپنے رخ انور سے نقاب الٹ دیں گے اور جنتیوں کو اللہ کی زیارت حاصل ہو جائے گی اور جب انہیں اللہ کا دیدار ہوگا اتنی خوشی ہو ہوگی کہ جنت کی ساری نعمتوں کو بھول جائے دنیا اور جنت میں یہ فرق ہے کہ دنیا میں جلیل القدر پیغمبر حضرت موس علیہ السلام جب درخواست کی پروردگار مجھے اپنا آپ دکھا دیجئے زیارت کروائیے آپ بڑے خوبصورت ہے تو جواب ملا موسا اس دنیا میں میرا دیکھنا میری زیارت اب ممکن نہیں لیکن جب جنت میں چلے جائیں گے اللہ بغیر طلب کے بغیر خواہش کے اپنی زیارت کروائیں گے اپنا دیدار کروائیں گے اللہ ہمیں بھی یہ سعادت عطا فرما اور رمضان المبارک اس کا ماحول فراہم کرنے کے لیے تو آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے ہی رمضان کا آغاز ہوتا ہے گل قطع النار فلم یفتا منہا بابن جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں کوئی دروازہ کھلا نہیں رہنے دیا جاتا وہ فوتیا تب باب الجنا ولم یوگ منہا باب جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور کوئی دروازہ بند نہیں رہنے دیا جاتا اللہ جن دروازوں کو آپ نے بند کیا ہوا ہے ان دروازوں کو ہمیشہ ہمارے لیے بند رکھنا اور جن دروازوں کو آپ نے کھولا ہوا ہے ان دروازوں کو ہمیشہ ہمارے لیے کھلے رکھنا آئیے اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں کہ اللہ پروردگار نے جس طرح ہمیں یہ نیکیوں کا موسم بہار عطا کیا ہے ہمیں اپنی رحمتوں کے سمندر میں غوطہ زن ہونے کی توفیق نصیب فرمائے میرے بھائیوں عبادات کی مختلف قسمیں ہیں دکھی انسانیت کی خدمت بھی بہت بڑی عبادت ہے ہر چیز میں اختلاف ہے لیکن موت میں کوئی اختلاف نہیں جس گھر میں موت ہوتی ہے اس گھر والے بڑے کرب اور درد کا شکار ہو جاتے ہیں یہی وجہ ہے کہ مہذب برادریوں نے اور مہذب جماعتوں نے اپنے لوگوں کے لیے قبرستانوں کی جگہ بھی بنائی ہوئی ہیں وہاں تک پہنچانے کے اسباب بھی جمع کر رکھے ہیں عرصے سے یہ خواہش تھی کہ اللہ تعالیٰ اہل حدیث جماعت کو بھی یہ توفیق دے دے کہ وہ کوئی قبرستان حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے اور وہاں تک لانے لے جانے کے لیے کوئی اسباب بھی مہیا ہو جائے اللہ تعالیٰ نے اپنا کرم کیا ایک جگہ دے دی قبرستان کے لیے جس کا نام رکھا گیا ہے بقی مواج کوٹ پہ ہاکس پہ روڈ پہ قبرستان ہے چار دیواری بن چکی ہے جس کا نام ہے بکی قبرستان بکی اس لیے رکھا گیا کہ ہمارا روحانی تعلق تو مدینہ منورہ سے لوگوں کے تعلق ہیں جہاں جہاں سے بھی سب کو مبارک ہو ہمارا تعلق مدینہ منورہ سے ہے اور مدینہ منورہ کے قبرستان کا نام بکی ہے اسی کے نام پہ اس قبرستان کو بکی کا نام دیا گیا اور وہیں کے اصول کے مطابق انشاءاللہ شاء یہاں کوئی پکی قبر نہیں بنے گی کوئی خلاف شرع کام نہیں ہوگا ہر عمل جو ہے وہ انشاءاللہ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق سر انجام دیا جائے گا قبرستان کی جگہ لے لی ہے اب وہاں تک پہنچانے کا بندوبست کرنے کے لیے دو بسوں کی پلاننگ کی گئی ہے کہ اس رمضان میں دو میت بسیں جو ہیں وہ تلاش کرنی ہیں خریدنی ہیں جس کا تخمینہ کوئی پچیس تیس لاکھ کے درمیان ہے تو رمضان کا مہینہ ہے ہم تو ان اسلاف کے پیروکار ہیں جو خیر کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی ہمیشہ کوشش کیا کرتے حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے راہ حق میں ایک دفعہ لوگوں کو کچھ دینے کی تلقین فرمائی میرے دنوں میرے پاس ان دنوں مال و دولت کی بڑی فراوانی تھی میں نے سوچا آج دیکھتا ہوں ابو بکر رضی اللہ عنہ کس طرح مجھ سے آگے نکلتے ہیں پہلے تو ہر معاملے میں اب وہ آگے ہوتے تھے آج میں انہیں آگے نہیں جانے دوں گا الوما اسب کو ابا بکرن ان سبق ہوں یومن اگر کسی دن میں ابو بکر سے آگے نکل سکتا ہوں تو وہ آج ہی کا دن ہے کہتے ہیں فجے تو بنسو مالی میں گھر گیا جتنا بھی مال و دولت تھا اسے دو حصے کیے ایک حصہ گھر میں رکھا دوسرا حصہ راہ حق کے لیے خدمت نبی میں ڈھیر کر دیا نبی کریم نے پوچھا ماں کئی تالے عمر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے ہو تو میں نے سینا چوڑا کرتے ہوئے عرض کیا میں اصلاح ہوں اللہ کے رسول صرف اتنا ہی اس سے زیادہ نہیں جتنا گھر میں چھوڑا ہے اتنا آپ کی خدمت میں پیش کر دیا ہے فرماتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی آ گئے اور کس شان سے آئے فرماتے ہیں واتا ابو بکر بکرے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس جو کچھ بھی تھا اب راہ حق میں نبی کریم کی خدمت میں ڈھیر کر دیا نبی کریم نے پوچھا ماں اب کئی تھا ابو بکر تم اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے ہو فرماتے ہیں اب کئی تو لاہو لہم اللہ و رسول میں نے ان کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی اب محبت کا خزانہ چھوڑا ہے اللہ کے رسول اب دنیاوی دولت سے گھر خالی کر آیا ہوں اور روحانی دولت سے گھر کو باہر آیا ہوں اللہ کے رسول میں گھر والوں سے اب دنیا لے آیا ہوں اور انہیں جنت دے آیا ہوں اللہ یہ ہمارے اسلاف تھے تو یہ خیر کا کام ہے دکھی انسانیت کی خدمت ہے تو میں چاہتا ہوں کہ دعا کے بعد آپ سب بھی اس میں اپنا حصہ ضرور ڈال کے جائیں کام تو اللہ نے کروانا ہی کروانا ہے وہ تو رکنا نہیں لیکن میں آپ کا نام آپ کا حصہ اس میں ضرور اس لیے ڈلوانا چاہتا ہوں جس کے پاس زیادہ زیادہ دے جائے کم ہے دس روپے بھی دے جائے لیکن دے کے ضرور جائے اس کی دو وجوہات ہیں ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اور ہمارا تو ایمان یقین ہے امام کی بات غلط ہو سکتی ہے خطیب کی بات غلط ہو سکتی ہے مفتی کی بات غلط ہو سکتی ہے مشتحد کی بات غلط ہو سکتی ہے فقیر کی بات غلط ہو سکتی ہے ہر با کمال کی بات غلط ہو سکتی ہے لیکن سیدہ آمنہ کے لال کی بات کبھی غلط نہیں ہو سکتی اس لیے کہ باقی اپنی مرضی سے بولتے ہیں اور سیدہ آمنہ کے لال اللہ کے حکم سے لب کھولتے ہیں وما عن ان نبی کریم کا فرمان ہے کہ دو فرشتے ہیں جو اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں اللہ خلفا اللہ جو راہ حق میں تیری رضا کے لیے خرچ کرتا ہے اسے مزید عطا فرما اللہ تو دعائیں قبول کر لیتا ہم جیسے گنہ گاروں کی بھی کر ہی لیتا ہے یہ اس کی رحمت ہے لیکن فرشتے تو پاک صاحب مخلوق ہیں ان کی دعا کبھی ٹالتا نہیں ہے اللہ مات منفکن خانہ پا اللہ جو تیری راہ میں دے انہیں مزید عطا فرما اور دوسری جو دعا ہے وہ بڑی خطرناک ہے وہ کہتے ہیں اللہ مات ممسکن طالبا جو ہوتے ہوئے تیری راہ میں نہیں دیتا تو اس سے پہلا بھی نہیں دے یہ بڑی تو میں چاہتا ہوں کہ جب آپ گھروں کو جائیں تو آپ کے ساتھ فرشتوں کی دعائیں بھی جا رہی ہوں کہ اللہ تو ان پہ اپنا فضل و کرم فرما انہیں مال و دولت سے اور دنیاوی دولت سے اور روحانی دولت سے اللہ مال و مال فرما اور دوسری وجہ یہ ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم بقی کے ماحول سے وابستہ ہو جائیں گے تو کوئی بعید نہیں اللہ رب العزت حشر والے دن ہمیں اس بقی والوں کے ساتھ اٹھا لے تو بہت بڑی سعادت ہے آئیے اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں اس مہینے سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا کرے اللہ ہمیں نیکیوں میں اضافہ کرنے کے لیے جد و جہد کرنے کی توفیق عطا کرے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے ہمارے بہن بھائیوں عزیز و اقارب دوست احباب میں سے کتنی لوگ ہیں جو بیمار ہیں اللہ ان سب کو صحت اور تندرستی رسیق فرمائے ہمارے ماں باپ بہن بھائی عزیز و اقارب دوست احباب میں سے جو ہم سے بچھڑ کے اللہ کو جا ملے اللہ ان کی مغفرت کرے اور اللہ ان کے درجات بلند کرے یا رب لک الحمد کما یم لجلالک جلال عظیم سلطان قیاض الجل و کرام اللہ مسل اللہ محمد آل محمد کما صلیت علی ابراہیم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 اپنی رضا کے لیے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما پنج وقتہ نمازیں پابندی سے پڑھنے کی توفیق عطا فرما قرآن کی تلاوت و سماعت کا شوق عطا فرما تراوی اور تحجد کا ذوق عطا فرما یا اللہ ذکر و اذکار تسبیح و تحلیل حمد و ثنا سے اپنی زبانوں کو تر رکھنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ صدقات و خیرات دینے کی توفیق عطا فرما یا اللہ فرضی اور نفلی عبادات کرنے کی توفیق توفیق عطا فرما ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادات کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما ہماری بشری لغش اور خطاؤں سے درگزر فرما دے یا اللہ بڑے رہی میں کریم ہیں ان دنوں آپ کی رحمتوں کا سمندر بڑا وسیع ہے اس میں تیرے بندے اور بندیاں تیری رحمتوں میں وہ تازن ہو رہے ہیں اے ہمارے رحیم و کریم اللہ ہمارے بہن بھائی عزیز و اقارب دوست احباب میں سے جو بیمار ہیں انہیں صحت اور تندرستی نصیب فرما میں ابھی آپ نے ایک دوست بھائی علامہ عرش زاہد سے مل کے آ رہا ہوں لیاقت نیشنل ہاسپٹل میں داخل ہیں شدید علیل ہیں دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی اور تمام بیماروں کو صحت اور تندرستی نصیب فرمائے یا اللہ تمام بیماروں کو صحت اور تندرستی نصیب فرما شفائے کاملہ اور عاجلہ نصیب فرما اللہ ہمیں روحانی اور جسمانی بیماریوں سے مکمل صحت یابی نصیب فرما یا اللہ ہمارے ماں باپ بہن بھائیوں عزیز و اقارب دوست احباب میں سے جو ہم سے بچھڑ کے آپ کو جا ملے یا اللہ ان سب کی مغفرت فرما ان کے درجات بلند فرما انہیں جوار رحمت میں جگہ نصیب فرما یا اللہ ان کی قبروں کو نور سے منور فرما حد نگاہ تک وسیع اور کشادہ فرما یا اللہ انہیں قبروں میں جنت کے بستر مہیا فرما قبروں میں جنت کے لباس پہنا دے یا اللہ قبروں میں جنت کا سا ماحول پیدا فرما یا اللہ حشر والے دن تک قبروں کو ان کے لیے گوشہ عافیت بنائے رکھنا یا اللہ ہمیں بھی ہر لمحے موت کو یاد رکھنے اور آخرت کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ دنیا میں رہتے ہوئے جنت کے حصول کی کوششیں کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ وہ اجنبی جگہ نہیں ہماری آبائی وراثت ہے ہمارا موروثی گھر ہے اللہ ہم اس گھر کے تو اسے طلبگار ہیں اللہ ہمیں ہمارا آبائی گھر موروثی وطن عطا فرمانا یا اللہ جب تک زندہ رکھے اسلام پہ قائم رکھنا یا اللہ جب اپنے پاس بلائے تو ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمانا یا اللہ حشر والے دن جب آپ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا اپنے عرش کے سائے میں جگہ نصیب کرنا یا اللہ جب لوگ پیاس سے نڈھال حوض کوثر کی طرف بڑھ رہے ہوں گے اپنے محبوب کے ہاتھوں حوض کوثر کے جام نصیب کرنا یا اللہ جب لوگ حیران اور پریشان نظر آئیں گے اپنے رسول کی شفاعت نصیب کرنا یا اللہ ہمارا حساب کتاب آثار کر دینا بڑے گنہگار ہیں خطا کار ہیں اگر آپ نے ہمیں ٹٹول لیا ہمارے حساب کتاب کو پرہیز لیا تو بچنا مشکل ہے اللہ حاسبنا حساب یسیرا اللہ ہمارے حساب کتاب کو آسان فرمانا اللہ ہمیں دائیں ہاتھ میں ناما مال عطا کرنا یا اللہ جہنم کی آگ سے بچا لینا یا اللہ جنت الفردوس کی وراثت عطا فرمانا یا اللہ یہ زندگی کے یام اپنے محبوب کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے بسر کرنے کی توفیق عطا فرما اور موت کے بعد جنت الفردوس میں اپنے محبوب کے قدموں میں جگہ عطا فرمانا یا اللہ ہماری دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرما ربنا تقبل منا کانت السمیع العلیم و علینا بالین کانت التواب الرحیم و صلی اللّہ تعالیٰ علاخر خلق ہی محمد و علیہ و صحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بقی قبرستان کے انتظامات کے لیے یہاں میرے پاس